اللہ جل جلالہ امن والہ نے اس پوری کائنات کو اور اس کے درمیان کی تمام چھوٹی بڑی مخلوقات کو تنہے تنہا بلا شرکت غیر اپنی قدرت کاملہ سے پیدا کیا ان تمام مخلوقات میں انسان کو اشرف المخلوقات بنایا اس کو پیدا کر کے اس کے اپنے حال پر نہیں چھوڑ دیا جب ہم نے تمہیں پیدا کر دیا سر سے پیر تک کے ہے آنکھوں سے دیکھو جو تمہارا جی چاہے زبانوں سے بولو جو تمہارا جی چاہے جو منہ میں آؤ بول دو ہاتھوں پیروں کا استعمال ایسا نہیں کیا پیدا کیا اور چونکہ اس میں جو استعداد ہے جو صلاحیت ہے جو سمجھ بوجھ ہے وہ بہت اونچی ہے بہت یہ براہ راست اللہ سے اپنا تعلق پیدا کر سکتا ہے اللہ کا مقرب بن سکتا ہے اللہ کی معیت یعنی اللہ خود اس کے ساتھ ہو جائے اور اللہ کی غیبی مددوں کے جو خزانے ہیں وہ سب اس کے لیے استعمال ہوں اتنی اونچی استعداد اللہ نے اس انسان میں رکھی اسی لیے اس کو اعلیٰ شانوں نے اس کے حال پر نہیں چھوڑا اس کی تعلیم اور تربیت کے لیے اس کے پاس دی ہوئی جان مال اور صلاحیت یہ تینوں ہماری دی ہوئی ہے اور یہ تینوں اللہ کی ہر ایک کے پاس امانت ہے اس کا وقت اس کا پیسہ اس کی سمجھ بوجھ اپنے صحیح مشرف میں استعمال ہو صحیح جگہ میں لگے وقت اس کا ضائع برباد نہ ہو کہ اس کی زندگی ہی اس کے لیے مصیبت بن جائے اس کا پیسہ ہی اس کے لیے وبال بن جائے اور اس کی عقل و خراج اس کی سمجھ بوجھ یہ اس کو گمراہی کی طرف لے جائے اس سے بچانے کے لیے اور صحیح مشرف پر لگے اس کے لیے اعلیٰ شاہنوں نے اس انسان میں مختلف قسم کی ضرورتیں بھی رکھی ہے انسان ہے بشر ہے کھانا پینا پہننا اڑنا سونا جاگنا مکان سواری شادی یہ اس کی ضرورتیں ہیں یہ اللہ کی رکھی ہوئی لیکن تمام ضرورتوں میں سب سے بڑی ضرورت سب سے پہلی ضرورت اور سب سے اہم ضرورت اور تمام انسانوں کے درمیان مشترکہ ضرورت جس کی ڈاکٹر کو بھی ضرورت وکیل کو بھی ضرورت منسٹر کو بھی ضرورت پولیس والے کو بھی ضرورت تاجر کو بھی کاشتکار کو بھی مزدور کو بھی کارخانے دار کو بھی غریب کو بھی امیر کو بھی مرد کو بھی عورت کو بھی مشرق میں رہنے والے مغرب میں رہنے والے شمال و جنوب میں رہنے والے جو آدم کا بیٹا اور جو حلوا کی بیٹی سب کی مشترکہ ضرورت جو اللہ نے رکھی ہے کہ جیسے پانی بہت بڑی ضرورت کی چیز ہے لیکن ہر وقت پانی پیتے رہنا ضروری نہیں اس سب میں سب سے پہلی اور سب سے اہم ضرورت جو ہے وہ ہدایت ہے جو سب کی ضرورت ہے اور ہدایت کا ہر وقت ہونا ضروری ہر سانس کھانا ہر وقت کھانا ضروری نہیں سونا ہر وقت سونا ضروری نہیں ایک مقدار ہے لیکن ہدایت اندھیرے میں اجالے میں کھانے میں کمانے میں چلنے پھرنے میں گھر میں کاروبار میں دنیا کے کسی خطے پر رہتے ہیں ہر ایک کے لیے ہر وقت ہدایت کا ہونا ضروری اب ہدایت کیا ہے کہاں سے ملتی ہے اور کیسے ملتی ہے اور جب وہ ہدایت ملتی ہے تو اس کے اثرات کہاں کہاں پڑتے ہیں یہ چار باتیں سمجھنی ہے سب سے پہلے تو مجھے ہی سمجھنی ہے اللہ مجھے سمجھا دے میرے اتار دے آپ سب بھائی بیٹھے ہیں ہم سب کو سمجھنی اور پھر جب جماعتوں میں جائیں تو وہاں بھی اسی کو کہنا اور سوچنا اور سمجھانا سب سے پہلے ہدایت کہ ہدایت کے بارے میں لکھا ہے کتابوں میں الہدایت و نور نور يقذفه الله في قلب امرئ من شاء يميز به العبد بين الحق والباطل بين الحسنة والسيئة بين ما ينفعه ويضره ہدایت دلوں کا وہ نور ہے جو اللہ پاک جس بندے بندی میں چاہتے ہیں ڈالتے ہیں اس نور سے بندے کو اور بندی کو جیسے چہرے کی جو آنکھوں سے نظر آتا ہے یہ راستہ یہاں کیچڑ ہے کانٹے ہیں یہ راستہ صاف ہے اونچا ہے نیچا ہے جیسے چہرے کی آنکھوں سے یہ نظر آتا ہے ہدایت کی آنکھوں سے دل کی آنکھوں سے حق کیا ہے نا حق کیا ہے عدل و انصاف کیا ہے ظلم و زیادتی کیا ہے اچھائی کیا ہے برائی کیا ہے دین کیا ہے بے دینی کیا ہے آدمی کا اپنا نفع کس میں ہے اور اس کا نقصان کس میں ہے اسی لیے قرآن کریم نے کہا ہے لا تعمل ابصار لا تعمل ابصار ولیکن تعمل قلوب التي في الصدور آنکھوں کا انداپن انداپن نہیں ہے ایک آدمی کی دو آنکھیں نہیں ہے بیچارہ معذور ہے لیکن جس کی آنکھیں نہیں ہے اندھا ہے کبھی دیوار سے ٹکراتا ہے کبھی کھمبے سے ٹکراتا ہے کبھی گھڑے میں گرتا ہے کبھی کوئی سائیکل آ رہی ہے کوئی جانور آ رہا ہے اس میں کیا آنکھیں نہیں فرمایا جب دلوں کی آنکھیں ہندی ہو جاتی ہے تو انسان انسان سے ٹکراتا ہے بھائی بھائی سے شوہر بیوی سے بیوی شوہر سے چھوٹے بڑوں سے بڑے چھوٹوں سے عوام خواص سے خواص عوام سے مالدار غریبوں سے غریب مالداروں سے گلی والے محلے والے شہر والے صوبے والے یہاں تک کہ ملک والے ایک ملک دوسرے ملک سے ایک بر اعظم دوسرے بر اعظم کے انسان سے اولاد ماں باپ سے ٹکراتی ہے بھائی بہنوں سے ٹکراتے ہیں جو دل کی آنکھیں اندھی ہوتی ہے دلوں میں ہدایت کا نور نہیں ہوتا ہے اور یہ بتا بھی دیا کہ دل کی آنکھیں اندھی کب ہو جاتی ہے دلوں سے اچھے برے کی تمیز ہونا ختم کب ہو جاتا ہے قرآن تو قرآن ہے اللہ پاک ہمیں قرآن سے لگاؤ نصیب فرما رہے مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ عجیب بات فرمایا کرتے تھے کہ آدمی جس طرف منہ کر کے کھڑا ہوتا ہے اس طرف کی تو چھوٹی سوئی بھی پڑی ہو تو نظر آ جاتی لیکن پیچھ کے پیچھے پہاڑ بھی ہو تو وہ نظر نہیں آتا فرماتے تھے کہ جب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے مبارک میں اور آپ کے بعد خلفائے راشدین اور تمام صحابہ صحابیات رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کے زمانے میں وہاں بھی یہ سارے طبقات تھے تجارت کرنے والے بھی تھے باغات والے بھی تھے مزدور بھی تھے غریب بھی تھے مرد بھی تھے اور سبھی یہ سب تھے لیکن فرماتے تھے کہ حضور اکم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کے پورے دور میں سو فیصد امت مرد بھی عورتیں بھی عوام بھی خواص بھی ہر طبقے کے لوگ ہر ایک کے دل کا رخ قرآن کی تعلیم طرف وہ کھاتے بھی تھے کماتے بھی تھے شادیاں بھی ہوتی تھی بچے بھی ہوتے تھے اور ساری چیزیں ان کے ساتھ وہ تھی جو ہمارے تمہارے ساتھ لیکن عجیب بات یہ تھی کہ ہر ایک چوبیس گھنٹے کی زندگی میں گھر سے نکل رہے ہیں گھر میں آ رہے ہیں باغ میں جا رہے ہیں منڈی میں اور بازار میں اور مارکیٹ میں جا رہے ہیں کسی سے ملنے جا رہے ہیں تو پہلی یہ تحقیق کہ اس وقت میں اللہ کا حکم کیا ہے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کیا ہے اس لیے کہ یہ تو ضابطہ ہے اللہ کا اللہ کے فیصلے کو کوئی بدل نہیں سکتا حالات اچھے ہوں یا برے اس کا فیصلہ اللہ کر دے لیکن اللہ جو فیصلے کرتے ہیں اس کا جو ضابطہ ہے وہ اعمال ہے بندوں کے اعمال جیسے اللہ کے سامنے جاتے ہیں اس کے اعتبار سے فیصلے ہوتے ہیں اب اعمال میں جیسے قیامت میں قیامت کے بارے میں آتا ہے کہ ان انسانوں کی تعلیم و تربیت کے لیے اللہ پاک نے پہلے ہی دن سے آسمان سے کتابیں اور صحیفے بھی اتارے تورات انجیل زبور زبور ابراہیم موسا شہب آدم و شریف علی مصرا مسلمان اور سب سے اخیر میں پرانے قریب ایسے ہی عملی طور پر نمونہ بتانے کے لیے انبیاء کرام اور دوسرے تسلیمات علیہ بھیجا ہر نبی کو ان کی امت کے لیے نمونہ قرار دیا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم الانبیاء آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آپ نے خود فرمایا لا نبی بعدی ولا امت بعدکم تمہارے بعد کوئی نبی نہیں میرے بعد کوئی نبی نہیں میرے بعد کوئی نبی نہیں اور تمہارے بعد کوئی امت نہیں اب قیامت تک جو بھی آئے گا وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت قرآن نے کہا لقد کال الکم فی رسول اللہ اس میں ہم نے تمہیں جان دی ہے مال دیا ہے صلاحیتیں دی ہے اسے صحیح نمونے پر صحیح جگہ میں لگانے کے لیے ہم نے تمہارے لیے نمونہ دیا ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اسی لیے بہت صاف الفاظ میں قرآن نے کہا وما آتا کم الرسول فقول وما نہا کم فن کروں جو کچھ تمہیں پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم دیں اور جو کچھ تمہیں تمہارے نبی نے دیا ہے اسے لے لو اور جس سے منع کیا ہے اس سے رک جاؤ اسی لیے حضور اکم صلی اللہ علیہ وسلم نے موقع موقع پر جو امت کی رہبری فرمائی ایک موقع پر فرمایا جب آپ دنیا سے تشریف لے جا رہے تھے اور آپ پردہ فرما رہے تھے اور امت کو رخصت فرما رہے تھے تو فرمایا ترق فیکم امرائن ان تمسک تم بھی ماں لن پلو بلو ابدا کتاب اللہ و سنت رسولی اوکما علی شرح جب کوئی آدمی مرتا ہے اس کے بچے یتیم ہوتے ہیں اب اگر باپ نے ماں نے یعنی اس کے بڑوں نے ان بچوں کے لیے روزی روزگار کا رہنے کا مکان سواری اور یہ انتظام کیا ہے تو وہ ان کی میراث میں مکان میں رہتے ہیں کاروبار کرتے ہیں کھاتے پیتے ہیں جن بچوں کے باپ نے کوئی انتظام ہی نہ کیا ہو تو بیچارے بھیک مانگتے ہیں سڑکوں پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم امت سے رخصت ہو رہے ہیں اور امت کو رخصت کر رہے ہیں جیسے حجت الوداع کے موقع پر آپ نے فرمایا تھا خود عنی منا سکم اللہ تم لا کرونی باد عام تمہارا لوگوں حج کے مسئلے مجھ سے سیکھ لو شاید آئندہ سال تم مجھے اپنے درمیان نہیں پاؤ گے اس لیے حج کے بعد پھر آپ دنیا سے آپ نے پردہ فرما لیا تو اس وقت میں آپ نے فرمایا تھا یوں ہی چھوڑ کے نہیں جا رہا ہوں سڑک پہ چھوڑ کے نہیں جا رہا ہوں کسی کی گود میں بٹھا کے نہیں جا رہا ہوں کسی کے رحم و کرم پر چھوڑ کے نہیں جا رہا ہوں تمہارے ایک ہاتھ میں قرآن دے کے جا رہا ہوں اور یہ قرآن کا ہر ہر حکم جو تمہارے عقیدے سے عبادت سے اخلاق سے رہن سہن سماج و سوسائٹی سے آپس کے معاملات سے تمہارے کھانے کمانے پہننے اڑنے سورج شکل سے موت سے پہلے سکرات قبر حشر اللہ کے سامنے کے پیشی تک کا جتنا قرآن نے کہا ہے جو اللہ تمہارے ہر بندے اور بندی میں دیکھنا چاہتے ہیں وہ سارے کا سارا زندگیوں میں آ جائے کتابوں میں پڑھے قرآن میں پڑھے حدیث کی کتابوں زندگی میں آ جائے اس کے لیے تمہارے دوسرے ہاتھ میں اس کی محنت دے کے جا رہا ہوں کہ اگر اس محنت کو تم کرتے رہے تو ان ٹوپی روح قرآن کہتا ہے اگر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو گے تو وہ ہدایت جو تمہاری سب سے بڑی ضرورت ہے ہدایت ہے تو سب کچھ ہے ہدایت نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں ہے ان ٹوپی روح تخت اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دامن پکڑ لو گے ہر قدم پر یہ معلوم کرو گے کہ اللہ کا حکم کیا ہے نبی کا طریقہ کیا ہے تو تمہیں ہدایت ملے گی راستہ تمہارا صحیح ہوگا اور جو آدمی صحیح راستے پر چلتا ہے وہ صحیح منزل پر پہنچتا ہے جو اصل ٹھکانا ہے کہ ماں باپ بھی جنت سے آئے کہ اولاد کو بھی جنت میں جانا ہے وہی ہمارا اصل ٹھکانا ہے کہ اس کا راستہ یہ ہے تیرو تب تلو اللہ کے فیصلے ہوتے ہیں لیکن اللہ کے فیصلوں کے لیے ضابطہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسی لیے آپ کو نمونہ قرار دیا اور روایتوں میں آتا ہے کہ قیامت میں ہر امت کو اس امت کے جو نبی اللہ نے بھیجے ان کے نمونے پر جانچیں گے نبی نے جو توحید و رسالت جو ایمان اور آخرت جو اخلاق اور جو رہن سہن جو جس کو حلال حرام جائز ناجائز بتایا جس کی زندگی نمونے کے قریب ہوگی اس کا بھاؤ اللہ دیں گے اپنی شہر کا جس کی زندگی اپنے زمانے کے نبی کے خلاف ہوگی اس کی سزائیں بھی اللہ دیں گے سب سے اخیر میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ ہمارا تاجر ہمارا کاشتکار ہمارا جوان ہمارے گھر کی بہو بیٹیاں ہمارے مالدار ہمارے غریب ہر ایک کی زندگی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نمونے پر جاتی جائے گی جس کی زندگی جتنی حضور کے نمونے سے اسی لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ جزائے خیر دے علماء کرام کو اور ان سے پہلے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ کو کہ حضور کی ایک ایک چیز کو ایسا محفوظ کیا کہ اگر کبھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مسکراتے تھے تو اس وقت آپ کے کتنے دندان نظر آپ کے دانت کتنے نظر آتے تھے جب آپ ہنستے تھے جب آپ روتے تھے تو آپ کے آنسو کیسے بہتے تھے جب آپ دعا مانگتے تھے یہاں تک کہ آپ ڈہڑی میں کنگی کب کرتے تھے بالوں میں یہ جو مانگ نکالتے ہیں وہ آپ مانگ کہاں نکالتے تھے کوئی چیز چھوڑی نہیں ہے اللہ جزائے خیر دے مستقل حدیث کی کتابیں ہیں آپ کی زلفیں کیسی تھی آپ کے دو شانیں دونوں کندھوں کے بیچ میں کتنا فاصلہ تھا آپ کی لب مبارک کیسی تھی آپ کی دہڑی مبارک کتنی گھنی تھی آپ کا قد مبارک کیسا تھا آپ کا چہرہ مبارک کیسا تھا آپ جب کسی مسئلے میں ناراض ہوتے تھے تو اس کا پتا کہ یہ پیشانی دو بیچ میں جو ہے یہ رب جب ابھر آتی تھی غصے میں تو صحابہ سمجھ جاتے تھے کہ یہ بات ناراضگی تھی جب آپ کسی چیز سے خوش ہوتے تو آپ پر کیسی بشاشت ہوتی کسی مسئلے میں آپ کو تعجب ہوتا تو آپ ہاتھ کتنا گھماتے تھے آسمان کی طرف کتنا دیکھتے زمین اور ایک ایک چیز ہمیں کہیں بھی کسنا پیاسا نہیں چھوڑا ہے کسی کی گود میں نہیں بٹھایا ہے کہ ان کی نقالی کرو اور ان کے جیسے چہرے بناؤ ان کے جیسے کپڑے پہنو اور ان کے جیسی شادیاں کرو ان کے جیسے کھانا کھاؤ حضرت مغرب میں شاوار رضی اللہ تعالیٰ نے بہت اونچے درجے کے صحابی سارے کام کرتے تھے پڑھنا بھی یعنی سیکھنا بھی تھا کے موقع پر حضور کہج میں ان کو ایک مسئلہ پوچھنا تھا تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری آگے نکل گئی تھی ان کی پیچھے رہ گئی انہوں نے اپنی سواری بھگائی جب قریب پہنچی تو وہ سواری بگ گئی یہ گر گئے اور گرتے ان کا انتقال ہو گیا حضر اکم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مغیرہ کا پیٹ دیکھو صحابہ نے چادر ہٹائی پیٹ دیکھا صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول آپ نے پیٹ دیکھنے کو فرمایا کہ ہاں اس نے بھوک کی پرواہ نہیں کی علم حاصل کرنا ہے حضور سے مسئلہ پوچھنا ہے میں نے دیکھا کہ فرشتے اس کے لیے جنت کے کھانوں کے کشت لے کر آ رہے اپنا دین سیکھنے کا بھی شوق ایسا ہی تھا آنے والی جماعتوں کا استقبال کرنا لوگ دین سیکھنے کے لیے دین سمجھنے سمجھانے کے لیے نکلتے ہیں وہ اپنے اونٹ اور اپنے جانور چرا رہے تھے مدینے سے باہر انہوں نے دھول اور غبار اٹھتا ہوا دیکھا جب غبار بیٹھ گیا تو کچھ چہرے نظر آئے یہ بھاگے ہوئے آئے اور انہوں نے پوچھا منل قو تم لوگ کون ہو نہنو اہلک پائف ہم پائف والے ہیں تو پائف کے کس قبیلے کے ہو نہنو من قبیل بنو بن ہم بن ثقیف کے لوگ ہیں یہ سنتے ہی حیرت مغرب شعبہ رضی اللہ عنہ کو پورا واقعہ دماغ میں آ گیا کہ یہی وہ قبیلہ ہے جس سے بڑی اچھی امیدوں کے ساتھ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے تھے کہ رشتہ دار تو سنتے نہیں ابو جہل ابو لہب چچی ابو لہب کی بیوی اور سارے خاندان والے بہت آپ کو ستایا مکے والوں نے یہ بنو ستی کے لوگ بہت سمجھدار ہیں میں اپنے ایمان کی دعوت لے کر ان کے پاس جاؤں گا سمجھیں گے سوچیں گے قبول کریں گے بڑی امیدوں کے ساتھ تشریف لے گئے لیکن ان سے جتنی اچھی امیدیں تھیں اسی لیے ایک مرتبہ اما جان حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں نے آپ کو ستایا تو بہت گھر کے لوگوں نے بھی بہت ستایا باہر والوں نے بھی آپ کے قتل کی بھی اسکیمیں کی اس کے لیے بڑے بڑے انعامات کے اعلانات کیے لوگوں نے تھوکا چاہے کچھ نہیں کیا آپ کو سب سے زیادہ تکلیف کہاں ہوئی تو آپ نے فرمایا طائف کے واقعے میں ابھی ہماری جماعت حج کے موقع پر حج میں ہماری جماعت گئی تھی تعریف ہے میں تو جب وہاں پہنچا تو میں تو روتا ہی رہا اب تو ماشاء اللہ لائٹیں بھی ہے گاڑیاں بھی ہے سڑکیں بھی بنی ہوئی ہے یا اللہ مکہ مکرمہ سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تاریخ شریف کس طرح وہ راستے کنکر پتھر کانٹے اتنی امیدوں کے ساتھ وہاں اور وہاں والوں نے جو کڑوا جواب دیا جو آپ کو بہت تکلیف ہوئی تھی تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جاتے بابر تک کو نمونہ قرار دیا قرآن نے اور اسی لیے قرآن نے ایک جگہ یہ فرما دیا صاف کھلے الفاظ میں نے ان تصیبہم فتنہ او اور عذاب بہم زندگی کے جس شعبے میں اللہ جزائے خیر علماء کو سارے شعبے بھی بتلا دیے دینی زندگی کے شعبے بتلائے دنیاوی زندگی کے شعبے بتلائے دینی زندگی کے شعبے عقیدہ عبادت معاملات آپس میں لین دین رہن سہن اور اخلاق یہ پانچ شعبے دینی زندگی دنیاوی زندگی کھانا پینا پہننا سونا جاگنا شادی اور سواری یہ پانچ اپنے شعبے علماء نے بتلائے ہیں قرآن یہ کہتا ہے کہ یاد رکھنا زندگی میں جب کبھی زندگی کے جس شعبے میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرو گے آپ کے طریقے کو چھوڑ کر چاہے نماز جیسی عبادت چاہے روزہ اور حج و زکات ہو کھانا کمانا ہو بی بچے ہو شادی ہو جس شعبے میں بھی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرو گے تو دنیا میں تو کسی نہ کسی فتنے میں پڑ جاؤ گے اور اگر توبہ کیے بغیر اپنی زندگی کو صحیح راہ پر لائے بغیر حضور کی پوری تابے داری کے پر لائے بغیر اگر مر گئے الشدید تو پھر وہاں اس لیے کہ نمونہ محمد الرسول اللہ کی ذات بابت اسی لیے مولانا محمد الز صاحب اللہ علیہ فرماتے تھے کہ ہماری یہ ساری چلت پھرت یہ مسجد وار جماعت یہ دو گشتیں یہ فضائل اعمال کی تعلیم یہ صبح و شام کے تصویرات اور قرآن کی تلاوت اپنی ذات سے کرنا اور اپنے بھائیوں کو سمجھانا کہ تو جان کے مال کے صلاحیتوں کے لگنے کا صحیح مصرف جو ہے وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات بابر کر جہاں آپ کی جان لگی جہاں آپ کا مال لگا جو آپ نے سوچا اس لیے اللہ جو علماء کو علماء بہت بہت بڑی نعمت انہیں کے سامنے سارا قرآن حدیث سیرت کو بتاتے ایک مرتبہ مانا یوسف صاحب رحمتہ اللہ نے فرمایا خالی آنے جانے کا نام تبلیغ نہیں ہے ہم آئے تھے ہم اجتماع میں گئے تھے ہم نے بیان سنا ہم نے چلا دیا ہمارے چالیس دن پورے ہو گئے ہمارا فکر بدل جائے ہماری سوچ بدل جائے ایسے دنیا کے انسانوں کی سوچ زمین کی مکان کی لوہے کی لکڑی کی تانبے کی پیتل کی سونے کی چاندی کی ڈالر کی اور پاؤنڈ کی جو سوچے ہیں دنیا والوں کی یہ تو ساری دنیا سوچتی ہے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سوچ آپ کا فکر جس کو قرآن نے کہا لقد جا رسول من انفسکم لقد لفجا رسول من انفسکم عزیز علیہ ما ہمی حریص علیکم بالمؤمنین رعوف الرحیم تمہارے ہی میں سے نبی برحق صلی اللہ علیہ وسلم کو پاک نے بھیجا شان ان کی کسی کی ادنا تکلیف تم میں سے کسی کی ادنا تکلیف تمہارے نبی کو بے چین اور بے قرار کر دیتی ہے اور اندر کے کوڑا اور لگاؤ یہ ہے اس کا وقت اس کی زندگی اس کے لیے وبال نہ بنے اس کا پیسہ اس کے لیے مصیبت نہ بنے اس کی آنکھوں کا دیکھنا اس کی زبان کے بول اس کی زبان کے بول اس لیے ایک موقع پر آپ نے فرمایا کہ جو آدمی مجھے دو چیزوں کی گارنٹی دے دے میں اس کو جنت کی گارنٹی دیتا ہوں میں یگمن لی ماں بائی نہ ہی و فقی اگمن لہ الجنہ اب کما علیہ السلام دو جبڑوں کے بیچ میں جو ہے یعنی زبان اور دو ٹانگوں کے بیچ میں جو ہے یعنی شرمگاہ جو مجھے اس کی گارنٹی دے دے کہ وہ اسی لیے آپ نے فرمایا بھی مومن کیا بولے گا جو اس بات کا دعوے دار ہے کہ ہم اللہ کو وحدہ لا شریک لہو مانتے ہیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کے نبی برحق مانتے ہیں وہ مومن کیا بولے گا خدا آپ نے فرمایا من فلیقل فلیق اولی اسمت مرد ہو یا عورت اور جس طبقے کا ہو جو اس بات کا دعوے دار ہے کہ میں اللہ کو مانتا ہوں میرا ایمان ہے کہ آخرت حق ہے ہر چیز کا حساب ہے جو اس بات کا دعوے دار ہو آپ نے فرمایا کہ اگر وہ بولے تو بھلی بات بولے نہ بولے تو چپتا رہے یہ نہیں جو منہ میں آیا بول دیا اسی لیے ایک شاعر نے کہا ہے جراحات تو سنا نے لہل سے آبوں جراحات تسان لست لہل سے آبوں نیزوں کے چاپوں کے تلواروں کے زخم تو بھر جاتے ہیں زبانوں کے زخم نہیں بھرتے کسی کا دل دکھایا کسی پر ایسا کڑوا بول کسی کے لیے بولا کہ وہ تل ملا کے رہ گیا کہ یہ زخم نہیں بھرتے اسی لیے آپ نے پورا ایک مجموعہ آپ کو دو ذمہ داریاں دی تھی اللہ خاص یا یہ نبی ان انسلا شاہد و مبشر و الى اللہ و دین و شراج منیرا پیار پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کو گواہ بنا کر بشیر و نذیر بنا کر اور دار اللہ ہر ایک اللہ سے وابستہ ہو جائے ہر ایک کے دل کا رخ اللہ کی طرف ہو جائے اس کی محنت کے لیے ہم نے آپ کو دنیا میں بھیجا ہے اور اسی کے ساتھ آپ کو اپنی حیات طیبہ میں ایک مجموعہ ایسا تیار کر کے جانا ہے دنیا سے کہ جو سر سے پیر تک آپ کے رنگ میں رنگا ہوا ہو جس کی زبان کے بول جس کی آنکھوں کا دیکھنا جس کے دماغ کی چوٹ جس کے ہاتھوں پیروں کی حرکت جس کی کمائی جس کا خرچ جس کا گھر والوں کے ساتھ باہر والوں کے ساتھ اللہ کے بندے اللہ کی مخلوق کے ساتھ کا برتاوا کہ جو سو فیصد آپ کے رنگ میں رنگا ہوا اسی لیے علمان عجیب بات لکھی ہے کہ آپ کو یہ جو ذمہ داریاں دی گئی اور آپ نے اس کو پورا کرنا چاہا مکے والوں نے ساتھ نہیں دیا اور عجیب بات ہے بھائی دوستوں اللہ ہماری تمہاری حفاظت فرمایا بیچ میں ایک بات کہہ دیتا ہوں اللہ کو سب سے زیادہ جو پسند ہے نعمتوں کی قدردانی اور نعمتوں پر شکر گزاری اور اللہ کو جو سب سے زیادہ ناپسند ہے وہ نعمتوں کی ناقدری نعمتیں تو بہت ہیں یہ سر سے پیر تک کے آزاد ساری دنیا مل کر ایسی آنکھ بنا سکتے اللہ نے کیسے پھر زمینوں کے غلے پھل سبزیاں ترکاریاں آسمانوں سے بارشیں یہ روز سورج نکلتا ہے ڈبتا ہے گرمی سردی بہت نعمتیں ہیں لیکن اللہ اکبر اللہ نے خود فرما دیا الم اکمل تو رقم دین تو عمل تو عرفات کے موقع پر یہ آیا تھے تھی لوگوں آج کے دن ہم نے تمہارا دین مکمل کر دیا اور پوری پوری نعمت اور وہ بھی میں نے راضی ہو کر خوش ہو کر تم کو دی اس لیے علماء نے لکھا ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بیج مبارک کی خصوصیت یہ ہے کہ بچہ جب نطفے کی شکل میں ماں کے رحم میں ٹھہرتا ہے اس وقت سے لے کے زندگی میں جتنی اونچ نیچ جتنے حالات آتے ہیں دکھ کے سکھ کے بیماری کے تندرستی کے اچھے برے جتنے بھی حالات اور پھر قیامت میں جو ہر ایک کو اللہ کے سامنے اور یہ خود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے میدان میں کسی کے پیر سرک نہیں سکیں گے جب تک کہ پانچ باتوں کا جواب نہ دے زندگی کہاں بتائی جوانی کہاں لٹائی مال کہاں سے کمایا حلال حرام جائز ناجائز لو نے پاس کرا کے سود سے جھوٹ سے بہن بھائیوں کا حصہ کھا کے مال کہاں سے کرنا ہے پھر اس کو خرچ کہاں کیا اب پانچویں بات بتائی جو خود جانتے تھے اس پر عمل کیا کیا اس وقت تک کسی کوئی سڑک نہیں سکے علماء نے لکھا ہے کہ صرف حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دین مبارک کی خصوصیت ہے کہ رہنے مادر میں نطفے کی شکل میں قرار پانے سے لے کر اللہ کے سامنے کی پیشی تک ہر قدم پر مکمل رہبری محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جی نے کامل سے اسی لیے صاحب قرآن نے کہا ہے انہا سرا تو ولا رو اصول میرا راستہ بالکل سیدھا ہے ناک کی سیدھ میں چل جاؤ ادھر ادھر کی گلیاریوں میں ان کے جیسے ہو جائے ان کے جیسے ہو جائے ان کے جیسی شادی ان کے جیسے کپڑے ان کے جیسا فیشن خبردار بھٹک جاؤ گے گمراہ ہو جاؤ گے اور کسی فطرے میں پڑ جاؤ گے اسی لیے میں نے حرض کیا کہ حضور کم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر تو فرمایا کہ یوں ہی چھوڑ کے نہیں جا رہا ہوں ایک ہاتھ میں تمہارے قرآن دے رہا ہوں قرآن دے کے جا رہا ہوں جس کا ایک ایک حکم جو بیپار سے اور کاروبار سے متعلق ہے تاجروں میں اور جو کھیتی سے متعلق ہے کھیتی والوں میں غریبوں سے امیروں سے ہر ایک کے لیے احکامات دیے ہیں وہ پورے قرآن زندگی تمہاری زندگی بن جائے اس کے لیے دوسرے ہاتھ میں تمہیں میری وہ محنت دیکھ کے جا رہا ہوں اسی لیے علماء نے کہا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ میں دو زندگیاں آپ کی ملتی ہے ہجرت سے پہلے کی مکی زندگی تیرہ سال آپ مکہ مکرمہ میں رہے اور ہجرت کے بعد دس سال مدینہ منورہ کی زندگی مکے میں تیرہ سال تک آپ محنت کرتے رہے مکے والوں سے بہت کہا اللہ نے مجھے ذمہ داری دی ہے ایک مجموعہ تیار کرنا ہے کہ ہر ایک شریعت سنت کا پابند ہو جائے اللہ کا سچا دار بندہ ہو نبی کا سچا غلام ہو کھانا پینا یہ سب بشری ضرورتیں ہیں مجھے اس کی محنت کرنے دو تو گھر کے لوگوں نے کانٹے بھی بچھائے پھانسی بھی ڈالے قتل کی اسکیمیں بھی بنائی اور کیا کچھ کیا اسی لیے ہدایت تو صرف اللہ کے قبضے کی تھی اللہ جس کو ہدایت دے اسے کوئی گمراہ نہیں کر سکتا اور اللہ ہی جس کو گمراہ کر دے اس کو کوئی ہدایت نہیں دے سکتا اسی لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت ابو طالب آپ کے بہت احسانات دادا کا بھی انتقال ہو گیا ابا کا تو پہلے ہی آپ یتیمی کی حالت میں پیدا ہوئے مولانا یوسف صاحب مانا اللہ عظیم بات رکھا عربوں میں یہ رواج تھا کہ جب کسی کے ہاں بچہ پیدا ہوتا تھا تو ایک جگہ وہ عورتیں اپنے بچوں کو لے کر جمع ہوتی تھی اور اجرت پر اور پیسے لے کر دودھ پلانے والی عورتیں بچے لے جاتی حضرت آمینہ بھی اپنے لال کو لے کر گئی لیکن جو اجرت پر دودھ پلانے والیاں تھیں وہ یہ سوچ کر کے کہ جس دادے کے یہ پوتے ہیں اس دادے کے تو بارہ بیٹے اور ہر ایک کے کتنے کتنے اس میں سے ایک یہ عبداللہ کے بیٹے باپ کا سایہ ہے نہیں دادا ہاں جی۔ ان کو دودھ پلا کے ہم کو کیا ملے گا عورتوں کی گودوں سے بچے جا رہے تھے دودھ پی رہے تھے آمینا کے لال کی طرف کوئی ہاتھ بڑھانے کو تیار نہیں تھا مطلب؟ اس لیے یوسف صاحب رحمت اللہ فرما کرتے تھے کیا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو نہیں ہے لیکن آپ کا کام آپ کی فکریں آپ کی دعوت آپ کا قرآن آپ کی پرانی زندگیوں کے زندگی میں آنے والی دعوت کی محنت یہ امت میں میراث ہے کون ہے جو آگے بڑھ کے اس کو اپنے سینے سے لگاتا ہے اور اس کے لیے اپنی جان و مال کی ترکیب بناتا ہے بہت تشکیلیں فرماتی لیکن اللہ جس کو حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت غریب تھی ہاں۔ ان کے پاس بھی ان کے بچے جو ان کے بیٹے تھے اس کے لیے بھی پورا دودھ نہیں ہاں۔ اور مقدر کی بات کہ جب سب ہاں۔ کی بکریاں چڑھنے جاتی جنگل میں تو دو سے بھر کے آتی حلیمہ کی تو بکریاں بھی بھوکی آتی تھی لیکن حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بات یاد رکھنا جب اللہ کسی کی قسمت جگانا چاہتے ہیں اللہ جب کسی کو راستے پر لگانا چاہتے ہیں اللہ جب کسی پر اپنی نعمتوں کے دروازے کھولنا چاہتے ہیں تو جیسے مسل مشہور ہے جو دام دیتا ہے وہ چبانے کو بھی دیتا ہے اللہ اس کے لیے اسباب بھی بنا دیتے ہیں حلیمہ نے دیکھا کہ کوئی ہے نہیں جو پر لاؤ اسی کو لے لو لیکن پہلے ہی دن سے وہ برکتیں شروع ہو گئی تھی بکریاں بھی دو پیٹ سے دو کفوں سے بھر کے آتی ہر حلیمہ کی چھاتی میں بھی دودھ اور ماشاء اللہ پہلے دن سے سارا برکتیں رحمتیں حضرت مغرب نے شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا میں سنا رہا تھا یاد آیا ارے یاد آیا اور کچھ بھی یاد نہ رہے تو گھبرانا مت اتنا یاد رکھنا کہ آخر میں چار مہینے مانگوں گا اتنا تو یاد رہے گا نا ارے بھرو ضلع کے لوگ تو بہت ماشاء اللہ ذہین ہے انگلینڈ کے پاؤنڈ کا کیا بھاؤ ہے اور امریکہ کا ڈالر کتنے کا ہے اور کویت کا گنار وہ سب بھرو ضلع والوں کو تو ہے اور دبئی کا اور سعودیہ کا ریاض یہاں بیٹھے بیٹھے پوچھ لو کسی کو فوراً بتا دے گا اتنا یاد رکھنا آخر میں چار مہینے مانگوں گا یاد رہے گا تو حضرت مغیر شعبہ رضی اللہ تعالیٰ نے ان سے پوچھا تم لوگ کون ہو جی ہم تائف کے ہیں کس قبیلے کے ہو بنو شطیف کے او ہو دیکھتے ہی سنتے ہی سارا منظر کے جن سے بڑی امیدیں لگا کہ جیسے ہم بھرو ضلع کے اجتماع سے بڑی امیدیں لگا کے آئے ہیں کہ آج تو ہمارا پورا ضلع جمع ہے اور ان شاء اللہ تشکیلیں ہر طرح کی ہوگی کہو ان شاء اللہ امید تو نہیں کرو گے ارے بہت دنوں میں آیا ہوں اور سدا لگانے والا سدا لگاتا ہی رہتا ہے مجھے ایک بات یاد آئی بچپن کی میں بہت چھوٹا تھا ہمارے محلے میں کابی میں محلے میں ایک مانگنے والا آتا تھا بہت دیر تک سدا اللہ کے نام پہ اللہ کے نام پہ اللہ جو دے اس کا بھی بھلا بہت دیر تک جب کوئی نہیں دیتا تھا تو پھر کہتا جو نہ دے اس کا تو عورتیں لگ جاتی تھی کیا وہ اس کی بدوا لگے گی جی، او بھائی او بھائی لیتا جا او بھائی لیتا جا اب ماشاء اللہ اس کا سب بچے بچپن کی بات ہمیں دیکھی اب تو ماشاء اللہ تم سے مانگیں گے چار مہینے تو پتا نہیں کتنے تو علماء سال دے دیں گے اور کتنے پیدل اور دونوں کی جماعتوں میں اللہ نسلوں کو قبول فرما لے ہمارے یہاں ایک رواج ہے تمہارے یہاں بھی ہوگا یہ جو بڑے بڑے ولی میں ہوتے ہیں نا ارے والی میں ہوتے ہیں عقیقے ہوتے ہیں دعوتیں ہوتی ہے تو دیگیں پکتی ہے نا بریانی کی دیگ اور قورمے کی دیگ اور شولے کی اور زردے کی دیگ سب پکتی ہے جس کے جو میزبان ہوتا ہے نا اس کو اس کا بہت ڈر لگتا ہے کہ اگر چاول کچے رہ گئے گوشت نہ گلا اور کچا رہ گیا کھائیں گے سب لیکن طبیعت کم پکڑ اس کے یہاں کی بریانی میرے پیٹ میں درد ہو گیا مجھے دست ہو گئے لوگ گالیاں دیں گے بجائے دعا دینے کے اس لیے وہ یہ کرتا ہے کہ جب دیکھ ہوتی ہے بھائی تھوڑا سا ہم کو بتا دو نمونہ دیکھتا ہے چاول اچھے یعنی گل گئے کہ نہیں پک گئے کہ نہیں اور گوشت بھی گل گیا کہ نہیں یہ سب اور جب دیکھتا ہے کہ نہیں بالکل بھی یعنی لوگ انگلیاں چاٹتے رہتے ہیں کہ بھائی کھانا تو کھانا بہت شاندار تھا آج کا مجمع بڑا شاندار ہے ہم بھی ان کی دیگ میں سے کچھ نمونہ دیکھنا چاہتے ہیں کون ہے جو یوں کہہ دے کہ چار مہینے کے لیے جاؤں گا ہے کوئی مائک لال جو کھڑا ہو جائے بڑی امیدوں سے کہہ رہا ہوں اللہ تمہیں جزائے قیدے کھڑے رہو اور کون اور کون کھڑے ہو جاؤ کھڑے ہو جاؤ یہ وہ ہے امینا کے لال کو حلیمہ نے لیا تھا رضی اللہ تعالی عنہ اب قسمت جاگ گئی تھی سرکار نہیں ہے ہمارے بیچ میں لیکن سرکار کی ایک ایک ادا اور آپ کی وہ محنت جس کے لے کر کے آپ تاریخ بھی گئے ہیں بدل بھی گئے ہیں عہد کے زخم بھی ہوئے ہیں دندان شہید ہوئے ہیں اور خندق میں آپ کے پیٹ پر دو پتھر بندے ہیں اور اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں چاند دیکھا پھر چاند دیکھا پھر چاند دیکھا دو تین سالوں کے بیچ میں نبی کے گیارہ گھروں میں سے کسی گھر میں چولہا نہیں چلا یہ وہ محنت اس محنت کی نقالی چھ ہزار چار مہینے کے لیے کون اللہ کا بندہ ہے اتنے ایک کھڑے ہوئے نیچے کھڑے ہوئے ہاں؟ مجھے دکھتا نہیں ہے یار بتاتے رہو کتنے ہوئے بارہ ہاں؟ آدمی جی، ہے ماشاء اللہ ماشاء اللہ ابھی یہ بارہ سال ابھی بیٹھ جاؤ ان شاء اللہ یہ رکھے میں ترتیب بتائیں گے یہ حضرت مغرب نے شعبہ رضی اللہ تعالیٰ نے جب پوچھا اور معلوم ہوا تو مارے خوشی کے اپنے اونٹ بھی بھول گئے اور بھیڑ بکریاں بھی بھول گئے خدا کرے ہمارے اندر اپنے مقامی گشت اور مقامی تعلیم اور روزانہ کے مسجد کے ڈھائی گھنٹے کی اتنی تو اہمیت پیدا ہو جائے کہ ہم اپنے تقاضوں کو موخر کر کے مسجد کے تقاضے پورے کریں حضرت شعبہ رضی اللہ تعالیٰ بھول گئے اور ہانپتے کاپتے بھاگے جا رہے ہیں راستے میں حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ رنگ ان پائف والوں سے پوچھ لیا تھا کہ پھر کہاں آئے ہو کہاں جا رہے ہو جی ہم تاریخ سے آئے ہیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جا رہے ہیں آپ کا کلمہ پڑھنے جا رہے ہیں اور خوشی کی انتہا بھاگے جا رہے ہیں کہ یہ خوشخبری سنا دو سرکار کو اس لیے یاد رکھنا کبھی محنت کرتے کرتے مایوس مت ہونا اللہ کسی کی محنت کو ضائع نہیں ہونے دیتے اس کی ایک سطح ہوتی ہے جب اس کے لیے آنسوں جب اس کے لیے آہیں جب اس کے لیے دعائیں جب اس کے لیے ہر ایک سے بھلا گمان ہر ایک کو اپنے سے بہتر سمجھنا اور تنہائیوں میں اللہ سے مانگنا یہ جب ایک سطح کو پہنچ جاتا ہے تو ایسا ہوتا ہے جیسے پانی گرم کرتے ہیں دیگچی میں اور پتیلی میں پانی گرم کرتے ہیں تو چولہے پر رکھی اب چولہے پر رکھتے فوراً وہ گرم نہیں ہوتی پہلے تو پتیلی کا باہر کا نیچے کا حصہ گرم ہوتا ہے پھر وہ گرمی اندر منتقل ہوتی پھر پانی کے نیچے حصے بیچ کے حصے پھر وہ ایک وقت ایسا آتا ہے کہ پانی ابلنے لگتا اور اتنی زور سے ابلتا ہے کہ وہ اس کے منہ پر جو ڈھکنا ہے اس کو بھی اچھال کے پھینک دیتا ہے اللہ کا کلمہ زندہ ہو جائے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری شریعت متحرہ آپ کی ایک ایک سنت ہر گھر ہر گھر پہنچ جائے اس کے لیے جب لوگ اپنی جان و مال کی قربانی دیتے ہیں راتوں کو روتے ہیں اللہ بندوں کی خوشامد کرتے ہیں جان اپنی مال اپنا کسی سے کچھ لینا نہیں یہ سطح کو پہنچ جاتا ہے تو جتنی رکاوٹیں جیسے اس پانی کے لیے وہ ڈھکنا رکاوٹ ہے اس رکاوٹ کو اللہ اپنی قدرت سے دور کر دیتے ہیں جن کی قسمت میں ہدایت ہوتی ہے انہیں ہدایت سے نواز دیتے اسی لیے حضرت شعبہ رضی اللہ تعالیٰ تو چاہ رہے راستے میں ملے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ بھائی مغیرہ خیریت تو ہے کیا آج مت پوچھو کیا بات ہوئی کیا خوش کوئی لڑکا ہوا کیا تم لڑکے کی پوچھ رہے ہو اللہ کا شکر ہے سو تو میں اپنے ہاتھ سے دفن کر چکا ہوں اور ایک سو بیس موجود ہیں اللہ کا شکر آپ لوگ مت گھبرانا آپ مت گھبرانا دو یا تین بس دو سو بیس کتنی شادیاں ہوئی کتنی اولاد ہوئی اس لیے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جتنے زیادہ ہیں قیامت میں کا بات تو بتاؤ کیا ہے کہ وہ جو سرکار تعریف تشریف لے گئے تھے اور تعریف والوں نے کڑوا جواب دیا تھا اور خالی جواب ہی نہیں دیا تھا بچوں کو پیچھے لگایا تھا اور کیسے آپ کے کانٹے چوب رہے تھے اور کن کنکڑوں پر سے آپ گزر رہے تھے کس باغ میں آپ نے پناہ لی تھی اس وقت میں بھی فرشتے آ گئے تھے اگر آپ حکم دیں تو ان پوری بستی کو دو پہاڑوں کے بیچ میں ایسا پیس دیں جیسے دو پاٹوں کے بیچ میں ڈالا پستا ہے قربان جائیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے درست ہم تو بہت دور ہیں حضور کی زندگی اتنی تکلیف ہے اور اس وقت میں فرشتے آپ نے کیا فرمایا اللہ نے مجھ کو نبی رحمت بنا کر بھیجا ہے نبی سہمت بنا کر نہیں بھیجا ہے یہ نہیں تو ان کے اولاد اولاد نہیں کی اولاد ہدایت تو اللہ ہی دیتے ہیں ہمارے ذمہ تو محنت کرنا ہے اسی لیے جتنا ہے نا ہندوستان پاکستان برما سری لنکا یہ پورا بڑے شدید کہلاتا ہے اس سارے میں جتنا دین ایمان ہے اور جتنا قرآن حدیث ہے یہ ہمارے بڑی بڑی درسگاہ ہیں بڑے بڑے دارالعلوم کتنے علماء کیسے طلبا اور تاجروں میں مالداروں میں کیسی دینداری عورتوں میں کیسا پردہ یہ جتنا جو کچھ ہے اسی قبیلے بنو ثقیف کے ایک آدمی محمد ابن قاسم رحمت اللہ علیہ ان کی قربانی پر اللہ نے اور بھلوچوا والو اپنی سعادت اور خوشخبری سن لو حضرت رضی ابن شبیح رضی اللہ تعالی علی تابعی کے یہ تمہارا بہبود ہے نا بہت وہاں مزاج ہے ان کا وہ بھی یہاں تشریف لائے تھے اس لیے کہ سارا عربی سمندر کہلاتا تھا بہرحال آج وہی بات نعمت کی قدر کریں گے اللہ نوازیں گے نہیں تو اللہ کو تو کسی کی پرواہ ہے نہیں اسی لیے خود قرآن نے کہا ہے قرآن نے بنو اسرائیل کو جتنا بیان کیا ہے مختلف پہلوؤں سے اتنا کسی اور قوم کو بیان نہیں کیا نبیوں کی اولاد کی حضرت موسا علیہ السلام تسلیم نے ان سے کہا وہ موسا مسا قوم قرو نعمت اللہ علیکم حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا اللہ کی نعمت کو یاد کرو االقی کم امبیا و جالکم ملوکا وہ آتا کم معلومیوں سے من میری قوم اللہ کی نعمت کو یاد کرو نبی کتنے تمہارے یہاں گھر گھر نبی سوا لاکھ میں تھے آج جو آج نبی بنی اسرائیل میں اور پاشاہت کیسی اس نعمت کی قدر کر لو میرے دوستوں بہت کم آنا ہوتا ہے بہت کم ملاقات ہوتی ہے تعلق آپ حضرات سے بہت ہے علاقے سے بہت ہے اس وقت جو چاروں طرف سے نعمتوں کی بھرمار ہو رہی ہے کمائیوں کی شکلوں میں پیسوں کی شکل میں زمیندارہ کپاس اس کی مہنگائی نعمتوں کی اور ایسے ہی یہ بڑے بڑے مدارس علماء اور یہ خانقاہیں اور اللہ والے اور ان کی شفت گرد کرو نعمت اللہ اللہ کی نعمت ہے اس کی قدر قرآن نے ذکر کیا ہے یہ بنو اسرائیل گاؤں میں رہتے تھے دیہاتوں میں رہتے تھے اور وہاں ان کی ایک ہی بات تھی اللہ کی طرف سے آنے والے نبی جس بات کو کہہ دیں ہر قیمت پر اس کو ماننا ہے اور نبی کی اطاعت کرنی ہے ہماری زمین رہے یا ہاتھ سے جائے پیسہ بڑھے یا گھٹے ہم اس کو نہیں ہم جانتے ہیں اللہ کو اور اس کے نبی اور رسول کو یوں کہتے ہیں لکھا ہے کتابوں میں جب تک نبیوں کی اولاد اور نبی کی پوری اطاعت کرتے رہے غریب تھے دیہاتوں میں تھے گاؤں میں تھے لیکن اس کی برکت ان کی زندگیوں میں بھی برکت آئی اور جس فرعون نے ان کے بچوں کو ذبح کیا ہے ان کی عورتوں کو باندیاں بنایا اور کیسے کیسے ظلم کیے ان کی دعاؤں پر اللہ نے اس فرعون کو چھ لاکھ کے ساتھ گھر آگ کیا لیکن یہی بنو اسرائیل یہی نبیوں کی اولاد جب شہر میں آئے مصر میں آئے اللہ میری تمہاری بہت حفاظت کرنا ہے دوستوں میرے تمہارے لیے بہت عبرت اور تنہائی میں سوچنے کی مال کہاں لگ رہا ہے صلاحیتیں کہاں لگ رہی ہے کیا بے حیائی اور کیا ننگا پن اور کیا بد اخلاقی اور کیسے کیسے گنا ہو رہے ہیں محلوں میں گھروں میں گلیوں میں شہروں میں جب انہوں نے نبیوں کی ناقدری کی اور اتنی ناقدری کی حضرت یحیٰ علیہ شرح تو تسلیم کے زمانے میں جو بادشاہ تھا اس کی ایک بھتیجی تھی وہ بہت خوبصورت بھتیجی اور بادشاہ ان کے آنکھ لگ گئی اس لڑکی نے کہا کہ شادی تم سے ہی کروں گا کروں گی اس نے بھی کہا کہ ٹھیک ہے لیکن اللہ کے نبی موجود ہیں مسئلہ پوچھ لے اس لیے کہتے ہیں کہ بھائی اگر صحیح زندگی گزارنی ہے تو علماء سے پوچھ پوچھ کے چلو تو انشاءاللہ دنیا بھی بنے گی آخر بھی بنے گی حضرت یہ آگے شراط اور تسلیم سے مسئلہ پوچھا تو فرمایا کہ چچا کی بھتیجی سے شادی حرام ہے وہ اس کے لیے جائز نہیں بادشاہ چپ بھائی اللہ کے نبی نے کہا اس لڑکی کو اسی لیے کہتے ہیں آج کل جو ہماری معاشرت ماں باپ پریشان ہے میں تو اسی سے شادی کروں گی میں تو پھلا کے جاؤں گی یہ سب آسروں سے رو رہے ہیں کیوں پیسہ پیسہ دنیا گھروں میں کیا آ رہا ہے گھروں سے کیا جا رہا ہے یہ ہماری ذمہ داری ہے اس لڑکی نے کہا اچھا اس نبی نے ہمارے خلاف فتوا دیا کیونکہ ان کی خواہش کے خلاف تھا تو اس لڑکی نے پادشاہ کو کہلوایا شادی تم سے ہی ہوگی اور اب جہیز میں مجھے پیسہ چاہیے نہ زیور چاہیے تخت چاہیے نہ تاج چاہیے اب تو اس نبی کا سر چاہیے جس نے میرے خلاف پتوا دیا جب میں نے پہلے ایک حدیث پڑھی تھی بیچ میں سنا لوں آپ کو سوج رقم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کم حالا برجرتنگ رب دیکھو لوگوں تم بہت اچھے ہو بہت اچھے ہو بہت اچھے ہو بڑے امان میں ہو اللہ کی طرف سے مددوں میں ہو کب تک جب تک تم پر دو نشے نہیں ہوں گے ایک ایش و عشرت کا نشہ آج کل جس کو کہتے نا اے ون مکان اے ون گاڑی A one furniture A one A one کا شوق جب تک تم میں ایش و عشرت کا نشہ اور جہالت کا نشہ نہیں ہوگا تم دین سیکھتے ہو گے دین سکھاتے رہو گے دین پر چلتے رہو گے تو تمہاری اپنی جو اصل ذمہ داری ہے بھلی بات کہو گے بری بات سے روکو گے اور اپنی جان و مال سے اللہ کے دین کی محنت کرو گے یہ حضور نے فرمایا ہاں پھر سن لو آگے آپ نے فرمایا ہاں جب تمہارے دلوں میں دنیا کی محبت اتر جائے گی اور دین سیکھنا چھوڑ دو گے دنیا بھر کی چیزیں معلوم صرف صرف آتے نہیں معلوم کلمے کے الفاظ صحیح نہیں معلوم کیا حلال کیا حرام کیا اس کو سیکھتا ہے جب دنیا کی محبت دلوں میں اتر جائے گی جہالت کی راہ چلو گے دین سیکھنا چھوڑ دو گے تو اس کا نتیجہ نہ تمہارے پاس بھلی بات کہنے کے لیے وقت ہوگا نہ پیسہ ہوگا نہ تمہاری صلاحیت نہ بری بات سے روکنے کے لیے اپنے گھر کی بہو بیٹیوں کو نہیں روک سکو گے میں نہیں کہتا ہوں حدیث میں بہت بات لمبی ہو جائے گی جب تمہیں اللہ کے راستے میں نکلنے کو کہا جائے گا تم جانوں کو کھپاؤ گے مالوں کو خرچ کرو گے اپنی خواہشات پر شادی انگلینڈ میں ہو رہی ہے جا رہے ہیں کہاں جا رہے وہ ہمارے ہماری اہیا کی چھوٹی بہن کے بھائی کی شادی انگلینڈ جی ہاں چار مہینے ہاں تو وہ شہر کے جی ہاں ارادہ تو ہے اور نیت بھی ہے جب دنیا کی محبت دلوں میں اتر جائے گی جہالت کا نشہ سوار ہو جائے گا بھلی بات کہنا رو چھوڑ دو گے بری بات سے رکنا مشکل ہو جائے گا ہر ایک کے لیے تمہارے پاس وقت بھی ہے پیسہ بھی ہے اور صلاحیت بھی ہے لیکن اللہ کا کلمہ بلند ہو جائے اللہ کا دین زندہ ہو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والی باقی یا زندگی انسانوں کو میسر آئے اس کے لیے تم نہیں رہو یاد رکھنا ایسے وقت میں پھر آگے آپ کو شبری دے رہے ہیں ایسے وقت میں جب ماحول اور فضا پوری ایسی ہو ہر چیز کے لیے وقت ہے ہر چیز کے لیے پیسہ ہے جو جی میں آیا لیکن جب تشکیل ہوئی جب اللہ کے راستے میں نکلنے کو کہا جب دین سیکھنے کو کہا جب اپنے بچوں کے لیے مکتب اپنی گھر کی عورتوں کو دین سکھانا جب اس کو کہا یار میں بہت بزی رہتا ہوں کیا کہتے ہیں میں بہت بزی ہوں سب کے لیے ٹائم ہے سنتوں کا مزاق اڑ رہا ہے فرائض کا نوالا نکل رہا ہے لڑکی گھر سے رخصت ہو رہی ہے کارڈ پر ہے شادی خانہ آبادی اور دن جتنی نمازیں سزا ہوتی ہے جتنی بے پردگی ہوتی ہے یہ تو یوں سمجھ رہے ہیں کہ بچی رخصت ہو رہی ہے قسم کھا کے کہہ سکتا ہوں ہماری شادیوں میں ہمارے گھروں سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کے جنازے رخصت ہو رہے ہیں ہم ابھی دولت کے نشے میں ہیں دولت کے نشے میں خدا کے واسطے خدا کے واسطے رحم کھاؤ اپنے پر رحم کھاؤ اپنے بیوی بچوں پر رحم کھاؤ اپنی نسلوں پر رحم کھاؤ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اس پیاری امت پر جو حضور کے فاقوں اور پیٹ کے پتھر اور بدر کی آہوزاری کے نتیجے میں جو امت بنی تھی امت کہاں جا رہی اس وقت میں آپ نے خوشخبری دی پھل یوم دن جب عام ماحول ایسا ہو ہر ایک کے لیے وقت ہے ہر ایک کے لیے پیسہ ہے دین کی محنت کے لیے نہیں ایسے وقت میں اللہ کے وہ بندے جو جان اپنی لگائیں گے مال اپنا خرچ کریں گے اور صرف دو باتیں چاہیں گے اللہ کا ہر حکم زندہ ہو جائے محمد الرسول اللہ سن کے طریقے پر آپ کی پوری شریعت زندہ ہو جائے خوشخبری ہے ان کے لیے جو ایسے لوگ ہوں گے ایسے وقت میں وہ ان کا درجہ اللہ کے نبی نے فرمایا الاولین من المہاجرین پہلے مہاجر انصار جیسے اللہ ان کو مرتبہ دے میرے دوستو کام معمولی نہیں ہے یہ نہیں ہے کہ ایک مجمع ہو گیا بیٹھ گئے بات لی چلے گئے سمجھنا ہے سوچنا ہے اپنے لیے فیصلے کرنا ہے ہم کس کے کام آ رہے ہیں ہم کس کے لیے پیدا ہوئے بندے اللہ کے امتی حضور کے نام حضرت کی برائے اسلام نے ہمارا مسلمان رکھتا ہماری معاشرت ہمارے معاملات ہماری کمائیاں اللہ کی کسی سے رشتے نہیں جب بنو اسرائیل نبیوں کے اولاد نے شہر میں آ کر پہلے دیہاتوں میں تھے اب اچھے خاصے حالات ہو گئے حضرت یہ سراط تسلیم کے بارے میں اس لڑکی نے کہلوایا کیا مجھے کچھ نہیں چاہیے مجھے تو اس نبی کا سر وہ تو پانچ تھا جیسے آدمی کے پاس پاور ہوتا ہے نا ہر ایک کا پاور الگ الگ ہوتا ہے کسی کے پیسے کا پاور ہے کسی پہ خاندان اور فیملی کا پاور ہے کسی کے پاس ایجوکیشن کا پاور ہے پاور ہوتے ہیں کوئی حیثیت ہے آدمی اس کو استعمال کرتا ہے اس نے اپنی حیثیت استعمال کی حضرت حیال سراط تسلیم مسجد میں نماز پڑھ رہے تھے اس حکومت کے آدمی آئے اور گردن مبارک سر سے اتارے جسم سے الگ ہے اس پاشاہ نے وہ سر مبارک سونے کے تشمے رکھ کر کے اس لڑکی کے بھتیجی کے یہاں بھیج دیا کہ آج سے تم میری بیگم میں تمہارا لیکن اللہ تو اللہ ہے اللہ تو اللہ ہے اس کے ضابطے اس کے قانون دنیا جتنی چاہے اچھے اور کدے اللہ ہے اسی کا فیصلہ اصل ہے یہی ایمان بنانا ہے اور اس کے فیصلے اعمال پر ہوتے ہیں دولتوں پر نہیں ہوتے رنگ و روپ پر نہیں ہوتے برادری اور خاندان اور قوموں پر نہیں ہوتے اعمال پر اس کے فیصلے ہیں ہو گئی بیگم بن کے چلی گئی رات دونوں اپنے شاہی محل میں دروازے بند صبح ہوئی لوگ سلامی دینے کے لیے بہت بڑی بھیڑ دروازے پر شاہی محل تھے اب کھلے اب کھلے اب کھلے جب نہیں کھلا تو لوگوں نے دروازہ توڑ دیا نہ وہاں وہ بادشاہ ہے نہ وہ بیگم ہے دو پتھر کی بڑی بڑی چٹانیں دونوں پر نے پتھر بنا دیا اور وہیں ابھی چند سال پہلے ہمارا ایک عرب دوست آیا تھا وقت لگانے کے لیے مقدر کی بات میں نے کہیں یہ بیان کیا تھا اس نے ترجمے سے سنا وہ میرے پاس آیا یہ بات بالکل حقیقت ابھی یعنی صدیاں گزر گئی میں خود اپنی آنکھوں سے دونوں پتھر دیکھ کر آیا ہوں اللہ تو اللہ ہے اسی لیے جب تک یہ نبیوں کی چال چلتے رہے نبیوں کا کہنا مانتے رہے پھر کو اللہ نے تباہ و برباد کیا جب انہوں نے یہ کیا تو ایک ان پر مسلط ہوا بخت نصر جس نے تخت شاہی بنا کر پہلے ہی یہ قسم کھائی اس قوم کا قتل عام کروں گا اتنا کروں گا اتنا کروں گا کہ جب ان کے خون میں میرے گھوڑے چہرے اور میرے گھوڑوں کی پشتوں کو ان کا خون لگے یاد رکھا میرے دوستو امتیں گزر چکی انبیاء کرام علیہ السلام تسلیمات کے واقعات امتوں کے ساتھ کیا ہوا قرآن نے جگہ جگہ جگہ جگہ بیان کر کے کہا ہے پڑتا بھی ہو یا علی آنکھوں والو آنکھیں کھولو دولت کے گھمنڈ والے تو ہم نے کیا کر کے دکھایا وہ قارون حکومت کے گھمنڈ والے فرعون کو ابراہ کو کس طرح ہم نے عوابین سے ہلاک کیا اور قانون کو کیسے دسایا اللہ ہمیشہ اور ہمیشہ کے لیے اس کی وہی قدرت ہے وہ قدرت اپنی استعمال کرتا ہے کبھی انسانوں کو چمکانے کے لیے اور کبھی انسان کو تباہ و برباد کرنے کے لیے اس کا ضابطہ ہے ہمارا نامونا ہمارا نمونہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس کا فکر ان کے فکر جیسا جس کے آنسو ان کے آنسو جیسے جس کے آہیں ان کی آہوں جیسی جن کا علم ان کا علم جن کی نمازیں ان کی نمازیں ہم ان کو چمکائیں گے جیسے ہم نے شہیب کو اور بلال کو اور خباب کو اور خبیب کو کہاں سے کہاں پہنچا جو ہمارے نے ہمارے نمونے کی مخالفت کرے گا ہم ان کو ایسے تباہ کریں گے جیسے ابو لہب کو ہم نے کیا گھر کا چتا تھا ابو ابو لہب کی بیوی کو ابو جہل صبح سے شام تک کتنی مرتبہ حضور کے چہرے مبارک کی زیارت کرتا تھا لیکن سننی بھی نہیں سننے دینی بھی نہیں ماننی بھی نہیں ماننے دینی بھی نہیں لوگوں کو راستوں پر کھڑا کرتا تھا وہاں مت جانا ان سے مت ملنا ان کی مت سننا کیا ہوا یہ قرآن کے واقعات یہ کہانیاں نہیں ہیں جن بھائیوں نے مل کر اپنے سگے بھائی کے لیے اسکیم بنائی تھی باپ سے دور کرنے کی حضرت کشواری شراطی کنویں میں بھی ڈالا بازار میں کوڑیوں کے دام بھی کے نیلام ہوا جلے نے سہمت لگائی جیل خانے میں رہے حالات آتے ہیں جو ایمان پر ثابت قدم رہتا ہے جلحا نے کہا تھا اگر میری خواہش پوری کر دو تو خزانوں کی چابیاں لے لو اور نہیں تو جیل خانے کی کوٹڑی صاف کہا تھا رب احب احب اے اللہ تیرا حکم پورا کر کے کوٹڑی جیل کی یہ زیادہ محبوب ہے اس کی استفاہش کے پیچھے اپنا دینی لٹانا یہ واقعات کہانیاں نہیں ہیں ابھی رو فات آنکھوں والو آنکھیں کھولو عقل کے دعوے داروں بہت ذہین ہیں بہت کروڑ ہے اور بہت ایسے ہر ایسے ہیں کبھی رو یا اولی الباب عقل کو ٹھکانے لگاؤ کیا کر رہے حضرت مغیر میں شعبہ رضی اللہ تعالیٰ ماں یا خوشی کے جا رہے تھے راستے میں حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ ملے بھائی مغیرہ خیریت تو ہے ہانپ رہے ہو کانپ رہے ہو کیا بات ارے آج اللہ نے وہ دن دکھایا ہے خدا کرے خدا کرے ہماری خوشی کی چیزیں بدل جائے ہم تو چیک آ گیا خوش گاف آ گیا خوش جس لڑکی سے کو رشتہ دیا تھا رشتہ ہو گیا خوش مکان بنگلہ بنانا تھا بن گیا خوش یہ تو یہ تو دوسرے کی دوسرے کی خوشی ہماری خوشی کی چیزیں نمازی بڑھ گئے گھروں میں تعلیم بڑھ گئی پردہ آ گیا بے حیائی ختم ہوئی ایک دوسرے کا لحاظ ماں باپ کا ادب یہ ہماری خوشی کے سامان ہیں حضرت سجیت اکبر رضی اللہ پوچھا کہ بتاؤ تو شریف کہنے لگے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم بڑی امیدوں کے ساتھ بدو سکیف کے پاس گئے تھے اور جو آپ کو تکلیف ہوئی تھی لیکن آپ نے اس وقت میں بھی اپنی دعا میں اللہ قومی عالمون پر نگار میرے میری قوم کو تیرے ان بندوں کو صحیح سمجھ دے ان کو ہدایت دے جانتے نہیں ہیں میں ان کے لیے کتنی نورانی روحانی پاکیزہ زندگی لایا ہوں انہیں پتا نہیں اس وقت بھی آپ نے دعائی آج اللہ پاک بن الصیب کے لوگوں کو لے کر اللہ نے پہنچایا ہے میں اس کی خوشخبری سننے خوشخبری سنانے کے لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا رہا تھا حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا بھائی مغیرہ اس پہ تو کوئی شک نہیں ہے مسئلہ کپڑے کا ہوتا کبھی کپڑا میں نے پہنا آپ نے پہن لیا چلو ٹھیک ہے کھانا ہے میں نے کھا لیا آپ نے کھا لیا یہ تو اتنی بڑی خوشخبری ہے کہ حضور کے دل مبارک سے جو دعائیں تمہاری نسلوں تک کے لیے بھائی مبیرہ جس دن سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دعوت شروع کی اور صفا کی چوٹی پر آپ نے آواز لگائی تھی لوگوں کو جمع کیا تھا اس وقت سے لے کر آج تک جب کبھی کوئی تقاضا آیا ہے تو ہر تقاضے پر اولت اور پہل اس بندے کو حاصل ہے بھائی مغیرہ اگر آج تو یہ خوشخبری بھی میرے حوالے کر دے تو میں لیکن عجیب بات مسئلہ کھانے کپڑے کا نہیں ہے حضور کے دل کی دعائیں لیکن وہاں چھوٹے بڑے کی تمیز تھی حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ سے حضرت شعبہ رضی اللہ تعالیٰ نے کہا بے شک آپ ہمارے بڑے ہیں آپ قرآن ہیں آپ کا قرآن میں بھی تذکرہ ہے اللہ کے نبی نے بھی فرمایا سب کے احسانوں کا بدلہ دے چکا ایک ابو بکر کا نہیں دے سکا اگر آپ کی یہ چاہت ہے ضرور تشریف ہے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ جب حضور کو خوشخبری سنانے گئے تو حضرت مغرب نے شعبہ رضی اللہ تعالیٰ نے سوچا بالکل نئے ہیں نا واقف ہیں اس لیے کہ طائف والوں میں ایک رواج تھا وہ اپنی قوم کے کسی چودھری کو بڑے کو تعظیم کا سجدہ کیا کرتے اور ہمیں تو یہ کہا کہ سجا صرف اللہ کی ذات کے لیے حضرت مغرہ شعبہ رضی اللہ تعالیٰ نے ان کو لے کر وہی تعلیم کا حلقہ لگایا اور یوں کہا دیکھو تم دربار رسالت صلی اللہ علیہ وسلم میں جا رہے ہو ہمارے آقا اور مولا پر جو سلام پیش کیا جاتا ہے السلام علیکم النبی و رحمت اللہ وبرکاتہ السلام علیکم رسول اللہ یہ ان کی تعلیم کرائے وہاں وہ خوشخبری سنا رہے ہیں یہاں یہ تعلیم کا حلقہ رہا ہے یہ محنت ہماری ساری مسجدوں میں تعلیم کے حلقے گھر گھر کی ملاقاتیں ایک ہر ایک کو اپنے سے بہتر سمجھنا ابھی میں پرسوں نرسوں ایک کتاب پڑھ رہا تھا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت اسامہ سے بہت محبت تھی یہاں تک کہ حضرت اسامہ نے سے حضور کے منہ بولے بیٹے تھے ایک موقع پر ان کا انتظار تھا بھائی ابھی اسامہ نہیں آئے ٹھہر جاؤ بہت دیر میں آئے جب وہ آئے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت اسامہ سے کہا پہلے تم بیٹھ جاؤ وہ پہلے سواری پر بیٹھے پھر حضور بیٹھے صحابہ میں سے کسی نے اس کی وجہ سے اتنا تو کالا کلوٹا ہے اس لیے حضرت اسامہ رضی اللہ کا کد بھی پچھتا تھا ناک چپتی تھی اور رنگ کالا تھا ان کو حقیر سمجھ کر جب یہ کہا تو کتابوں میں لکھا ہوا یہ کسی کو حقیر سمجھنا اللہ کو اتنا ناپسند صحابی تھے لیکن حضور کے غلام حضور کے حضور کے بیٹے منہ بولے اور ان کو جو حضور حضور کو جس طرح محبت تھی اسامہ گر گئے تھے خون نکل آیا تھا محمد الرسول اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان مبارک سے اس کو صاف کیا جب ان کو ہر چیز سمجھا کتابوں میں پورا خاندان مرتد ہو گیا اللہ بہت بے نیاز ہے جس کو چاہے ہدایت دے اسی لیے کہتے ہیں اپنی زبانوں کو قابو میں رکھو کیا بول رہے ہو کس کو بول رہے ہو کدھر قدم اٹھ رہے ہیں کہاں جان لگ رہی ہے کہاں پیسہ خرچ ہو رہا ہے ہم اس لیے حضور نے فرمایا دعائیں دی ہے تو لمن جال خیب وہ مغلا پلت بہت قابل مبارکباد ہے اللہ کا وہ بندہ جس کا وقت جس کا پیسہ جس کی صلاحیت زندگی کے شعبوں میں بھلائیاں خیر نیکی علم اور یہ اچھائیاں آنے کا سبب بنے اور دوسری طرف آپ نے بدعا دی ویلن ویلن لمن جعلہ اللہ مفتاحا للشر وہ تباہ ہو جائے سچا ناچ چاہے اس کا جس کا وقت جس کا پیسہ برائیوں کو پانی پہنچانے برائیوں کو زندہ کرنے بے حیائی بے شرمی ننگا پن جھوٹ سود ربن دھوکہ لوگوں کا حق مارنا جس کے لیے استعمال ہوتا اس کے لیے بدوائی اللہ نے ہم کو یہ جو کام دیا ہے یہ کام وہ مبارک کام ہے نہ کسی سے اس کا کاروبار چھڑوانا نہ اس کے بیوی بچے چھڑوانے کاروبار والے کاروبار اتنا اس محنت سے مولانا ایاز صاحب رحمت اللہ علیہ فرما کرتے تھے کہ ہماری اس محنت سے جی چاہتا ہے ہر فرد امت ہر فرد امت اس کے دل کا رخ مخلوق سے خالص کی طرف اللہ کے علاوہ کوئی کچھ نہیں کسی سے کچھ نہیں نفع نقصان عزت دلت بنانی بگاڑنی بگڑی کو بنانا صرف اور صرف ایک اکیلے اللہ کے ہاتھ میں یہ یقین دلوں میں اتر جائے پرماتی تھے ہمارا تاجر ہو ہمارا واقع ہمارا وکیل ہو ڈاکٹر ہو جوان ہو کماری بچی ہو گھر کی بہو بیٹی ہو اس محنت کے ذریعے اسی لیے مستورات کی بھی جماعتیں چلتی ہیں مردوں کی بھی جماعت چار چار مہینے کی چلے اور ماشاء اللہ اس وقت اللہ کا فضل ہے علماء کے سال سال کی جماعت فرماتے تھے ہر ایک کے دل کا رخ مخلوق سے خالق کی طرف دنیا بھر کی چیزوں سے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والے اعمال کی طرف اور دنیا کی رنگ سے آخرت کی نعمتوں کی طرف ہو جائے میں کہا کرتا ہوں کہ مولانا صاحب رحمت اللہ علیہ نے مجھے بھی اور آپ کو بھی یہ بات فرما کر تھرمامیٹر لیا ہے اتنے دنوں سے قرآن حج عمرے نمازیں مخلوق کا تاثر دل سے کتنا نکلا اللہ کی بڑائی اللہ کی عظمت اللہ ہی سے ہونا کسی غیر سے کچھ نہ ہونا یہ یقین اندر میں کتنا بنا دنیا بھر کے سامان made in Japan made in England made in France made in made in made in Muhammad الرسول اللہ وسلم والے اعمال کا کتنا شوق بڑھا قرآن پڑھنے کا بچوں کو قرآن پڑھانے کا نماز شاندار جیسے حضور نے نماز پڑھ کے دکھائی اور آپ نے فرمایا سلو کمار آئے تمونی اسندی ایسی پڑھو جیسے تم نے مجھے پڑھتے دیکھا کہ یہ دیکھیں اتنے سالوں سے نماز پڑھ رہے ہیں ہماری نماز حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کے قریب کتنی جائے دین زندگیوں میں کتنا آ رہا ہے حیران کتنا نکل رہا ہے اور یہ میں پھر کہہ دوں علاقے کی بات ہے اپنے گھر کی بات ہے اس لیے کھل کر کہہ رہا ہوں یہ جو لونے پاس ہو رہی ہے نا اور بڑے بڑے کاروبار اور یہ اور وہ کچھ سال ہوئے ہم نظام الدین میں تھے اس وقت میں ایک آدمی آیا اور ایسا رو رہا ہے کہ اس سے بولا کہ بھائی خون ہو رہا ہے تجھے کچھ کہنا ہے تو کہتا صحیح وہ قابو نہیں پا رہا تھا بہت مشکل سے بہت مشکل سے اس نے کہا میں ایک بہت اچھا تاجر تھا مارکیٹ میں میرا نام تھا اور کاروبار لاکھوں کا لوگوں کے ہاں سامان جاتا بھی تھا بڑی پارٹیوں سے میرے ہاں آتا بھی تھا اچانک حالات مجھے جن سے لینا تھا وہ تو کوئی منہ نہیں دکھا رہا تھا اور مجھے جن پارٹیوں کو دینا تھا وہ صبح سے شام تک ہمارا لاؤ ہمارا لاؤ بھائی میرے پاس نہیں ہے ہوگا تو دے دوں گا ایک رات کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی اس نے خود سنایا یہ سارا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا بہت پریشان ہو کیا بات اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم یہ قرض والوں نے میرا جینا مشکل کر دیا ہے فرمایا کتنا ہے جی اتنا اتنا ہے بہت اچھا ایک بات یاد رکھنا آئندہ کبھی سود میں بیاج میں ہاتھ مت ڈالنا یہ خواب دیکھا آنکھ کھل گئی صبح کی نماز پڑھ کر جب گھر کو واپس آیا تو کسی نے دروازہ کھٹکھٹایا بہت ڈرتے ڈرتے کہ کوئی آیا ہو لینے کے لیے بہت بچارا ڈرتے ڈرتے گیا دیکھا دروازہ کھولا تو ایک آدمی کھڑا ہے اتنی بڑی پوٹلی اس کے پاس ہے اور بار بار جو کہہ رہا آپ پہلے معاف کر دیجئے آپ پہلے معاف بھائی کیا معاف کروں وہ تو بتا جب آپ پہلے معاف بھائی کیا معاف کروں تو بہت جب اسرار کیا تو اس نے کہا کہ بات یہ ہے کہ میں آپ کا گاہک ہوں اور آپ کے یہاں سے بہت تھوڑک میں میرے یہاں مال آتا تھا اور برابر لینا لینا چل رہا تھا میرے کاروبار بالکل ٹھپ ہو گئے میرے پاس آپ کا قرضہ دینے کے لیے کچھ تھا نہیں اس لیے مجھے شرم آتی تھی کہ میں کس منہ سے آپ کے سامنے جاؤں لیکن نیت میری یہ تھی کہ اللہ جس دن میری مدد کریں گے ہر ایک کا آنا پائی کے ساتھ چکاؤں گا یہ پوٹلی آپ کی ہے جب اللہ کے لیے معاف کیا کہنے لگا کہ میں جب گھر میں گیا اور پوٹلی کھولی تو تو بہت بڑی رقم تھی اب جو میں نے انداز لگایا تو جتنا مجھے لوگوں کو دینا تھا وہ سارا ادا ہو رہا تھا اور اس کے علاوہ بہت سارا بچ رہا تھا جب میں نے لوگوں کا دینا شروع کیا تو پورے شہر میں بھائی فلاں نے سچائی کے ساتھ ایک ایک کا قرضہ چکا رہے بات پھیل گئی اور ابھی بھی ان کے پاس اچھی خاصی رقم بچی اب لوگ آئے اسی لیے دوستو سوچو سوچو یہ پہلا نمبر تبلیغ کا ایمان فرمایا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتقو فراست المؤمن الله مومن کی حراست سے ڈرتے رہو وہ نور خدا سے جڑتا ہے جب ایمان حقیقت کے ساتھ آتا ہے دوست کون دشمن کون کون پتاشے میں زہر دے رہا ہے اور کون کڑوی دوائیں کھلا کے اندر کے جراثیم مار رہا ہے جب اندر نور ہوتا ہے تو پتا چلتا ہے کون سا فیشن کون سی کمائی کون سا ایکشن کون سا رنگ و روپ کون ہمیں ادھر دھکیل رہا ہے کون ہمیں نبی سے دور کر رہا ہے کون ہمیں خدا کے غضب کی طرف لے جا رہا ہے یہ پہلا نمبر یوں نہیں ہے اسی لیے قرآن نے کہا ہے بلّہ حج طلبہ جس کے اندر میں ایمان حقیقت کے ساتھ اتر جائے گا اس کے دل کی آنکھوں کو دکھے گا مجھے کون کہاں لے جا رہا ہے میرے گھر میں کیا آ رہا ہے میری بہو بیٹیوں کے راستے گھر سے کیا جا رہا ہے کیا آ رہا ہے جن کے آنکھوں سے دیکھتا ہے اور وہ نئے نشہ ہے پیسہ پیسہ پیسہ دین جائے ایمان جائے آخرت جائے حیا جائے اخلاق جائے پیسہ اللہ نے ہماری حفاظت فرمائے اس نے کہا کہ میں نے لوگوں کا چکایا کچھ لوگ آئے میرے پاس بہت ہمدرد بن کے کہنے لگے کہ صاحب قدرت نے کیا آپ کا سخت ہاتھ پکڑا ہے اللہ نے تو آپ کے قرضے بھی ادا کر ہم تو آپ کی خیر خواہی میں آئے ہیں یہ جو اب آپ کے پاس رقم ہے اس کی کیپیسٹی اتنی ہے کہ اس پر آپ اتنی لون پاس کرا لیں تو پھر کل تو آپ مارکیٹ میں اسی طرح آ جائیں گے اور پھر آپ کی جب اللہ کا خوف نہیں ہوتا جب آخرت کا فکر نہیں ہوتا نبی کی تعلیمات پر یقین نہیں ہوتا تو جو جس کو جہاں چاہے لے جائے ورنہ یہ سود اور لون اس کے بارے میں جتنی شخص قرآن میں ہے نماز روزے کے بارے میں بھی اتنا نہیں یا حلبی ہے تو اللہ وہ بولو مابے میں کنت می وہی ہم فَأَذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِ ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سود اور بیاج چھوڑو وہ لون کے راستے ہو بینک کے مجھے معلوم ہے کس لیکن اب بیاج چھوڑو اگر تم ایمان والے ہو اگر تم اللہ کا ڈر پیدا نہیں کرتے تقوی نہیں بناتے اور سود نہیں چھوڑتے تو اب آستی میں چڑھا لو اللہ سے اور اس کے رسول سے لڑائی کے لیے یہ قرآن کہتا ہے وہ آئے ہم تو آپ کے خیر آئے میں کہ آپ کے کیسے آپ کی کیا گاہ جلالی کی اور کیسے آپ کی اور کیا ہوا خیر یہ تو اونچ نیچ ہوتی ہے اب آپ کے پاس جو ہے اس سے آپ لون پاس کرا ان کے کہے سے پاس کرا لیے اللہ پاک ایک دم ہاتھ نہیں ڈالتے کہ رات کو ڈاکہ ڈالا پیچھے سے فرشتے نے آ کے ڈنڈا مارا ایسا ایک دم نہیں ہوتا کسی کی زمین دبائی کسی کا پیسہ دبایا کسی کا ظلم جاتی کی ایک دم نہیں ہوتا بہت دنوں تک ڈھیل دیتے ہیں من حیث لا علم ہم ان کو ڈھیل دیتے ہیں شاید توبہ کر لے شاید راستے پر آ جائے شاید نبی کا دامن تھام لے کہنے لگے کہ پھر میرا کاروبار شروع ہوا اور گھر میں بچوں کی گاڑیاں سیپریٹ بنگلے اور یہ سب اور کیا کاروبار جو پہلے سے بھی زیادہ ہونے لگا تھوڑے ہی دن گزرے تھے اچانک مارکیٹ میں ایسا سناٹا اور پھر وہ جو لوگ لے لے کے جا رہے تھے کہنے لگا کہ اب میں گاؤں میں واپس نہیں جا سکتا ہوں وہ میرا گھر بھی گروی رکھ دیا ہے اور موٹے موٹے آسو رہا ہمارے اس علاقے کی سب سے بڑی سب سے بڑی نحوست اور مجھے یاد ہے میں بہت سالوں پہلے کی بات ہے ہمارے ضلع میں قحط سالی ہوئی تھی سات سال تک کی قحط شالی اللہ مغفرت فرمائے یہ جو ابراہیم کاپڑیا تھا نا آسود میں کیا نا ابراہیمی نام تھا شاید مجھے کے والے اور مولانا احمد عمر جی وغیرہ تھے ابراہیم کاپڑیا اللہ علماء آتے تھے بزرگ آتے تھے بہت اکرام ہوتا تھا ایک دن ان کی ماں اور فاتح ہونے لگے ان کی ماں نے کہا تھا کہ بیٹا اب تو بینک سے کچھ پیسہ لے لے بیاج پر تاکہ کچھ کھا ہم ماں ہمارے پاس کھانے کو لکما نہیں ہوگا بھوک سے آخر اخیر میں ہم مر جائیں گے لیکن اللہ سے لڑائی کیسے کریں ان کی ماں بھی زندہ سے اللہ داروں کی مفرت فرمائے سات سال کی پہد سالی کھیتیاں تیار سفید چوہے کالے چوہے اور سنو جتنے بیٹے ہو جن کو یہ معلوم نہ ہو بڑی عمر والوں سے پوچھ لو جنہوں نے یہ منظر دیکھا ہے لال چوہے سفید چوہے ہمارے پاس خط آتے تھے وہاں لوگ آتے تھے وہ کہتے مول صاحب علاقے کے لیے دعا ایک دن میں حضرت رحمت اللہ علیہ کے پاس گیا میں نے کہا کہ چاروں طرف سے خطوط آ رہے ہیں اور لوگ بہت پریشان ہیں بہت سخت پریشانی بالکل ابھی میں نے اتنا کہا تھا اور برچستہ بے اختیار حضرت رحمت اللہ نے فرمایا مولوی صاحب علاقے والوں سے کہو کہ وہ سود کی لانت سے نکلے تمہارے علاقے پر سارا عذاب سود کا ہے میرے دوستوں ابھی ایک آدمی نے خواب دیکھا خواب میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے پر سلام پڑ رہا ہے بہت رو رہا ہے افسرات سلام علیکم اور پھر اس کے بعد اس نے خواب ہی میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے دعا کی درخواست کر رہا ہے اللہ کے رسول آپ کی امت بہت پریشان ہے دعا فرمائی روتے ہوئے یہ خواب میں دیکھ رہا ہے کہہ رہا ہے اسی میں دیکھا خواب میں ایک جوان جا رہا ہے اور اس نے جانیا پہنا تھا نیکر خواب میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان کے لیے دعا کروں مکے کے مشرقوں نے تو مجھے زندگی میں ستایا یہ تو ہر پیڑ اور جمعرات کے ان کے جو آواز میرے پاس آ رہے ہیں یہ تو مجھے قبر میں بھی چین سے نہیں لگتے دیتے میرے دوستوں اس وقت میں پورے علاقے کی معاشرت ننگا پن بے حیائی سود جھوٹ دنیا کی محبت اتنی بڑھ چکی ہے میں کہاں کہاں کی سناؤں میں ایک مرتبہ وہاں دسترخوان پر کھانا کھا رہا تھا ایک میواتی وہ ہمارے علاقے میں چلا لگا کے گیا تھا وہ میں جب کھانے سے اٹھا تو اس نے من منسا تیری گجرات جا کر آیا تیری گجرات میں چلہ لگایا میں نے اس سے پوچھا میں نے بھائی میری گجرات کو کیسا پایا ماشاء اللہ مسجدیں بہت شاندار دعوتیں بھی اور کھانا بھی خوب اور مدر سے بھی بہت بڑے بڑے لیکن بھائی مولی صاحب ایک بات جو تمہارے علاقے میں تھی تو میں تو مدر میں کیا دیکھا بھائی کہ ہم گشت کر رہے تھے سامنے گھر کا دروازہ کھلا تھا دو چیزیں دیکھی آدمی تو چولہے پر اپنے جو کہیں کہ چولہے پر بیٹھا ہوا اور جوان بیٹی تھی یا اس کی بیوی تھی اس کے کپڑے بھی ایسے اس کی شکل بھی ایسی اور وہ لاری والے سے جس طرح بات کر رہی تھی ہم سے دیکھا ہم نے آخر چھپا یا اللہ یہاں یہ مسجدیں اور یہ علماء اور یہ مدرسے اور یہ تبلیغ اور یہ بے حیائی کہہ رہے ہم سے دیکھا نہیں ہے میرے دوستوں پھر کہتا ہوں اللہ کے واسطے اللہ کے واسطے اللہ کے واسطے رحم کھاؤ اپنے پر اپنے ماں باپ بھائی بہن بھی بچوں پر اپنی آئندہ آنے والی نسلوں پر اللہ نے دعوت تعلیم اور خانقاہیں تینوں نعمتیں بڑی بڑی دی ہے جب نبیوں کی نبیوں کی اولاد کے ساتھ اللہ نے کر کے دکھایا ہم تم کیا بیچتے ہیں اللہ مجھے بھی معاف فرمائے آپ کو بھی معاف فرمائے اور توبہ نصیب فرمائے جان دی ہوئی اللہ کی ہے مال دیا ہوا اللہ کا ہے اور اسی لیے یہ اجتماع ہے کہ اس اجتماع سے اللہ کا شکر ہے چار چار مہینے کے لیے بے شک جیسے میں نے کہا ہمارے پاس پیسہ بھی ہے لیکن وہی ابھی نبی کے کام کو ہم نے اپنا کام نہیں بنایا ہے ابھی یہ ہمارے اندر میں اتنا نہیں اترا ہے اللہ ہمیں اس کام کی توفیق دے اس کے لیے قبول فرمائے آج تک کے ہمارے چھوٹے بڑے گناہوں کو اللہ پاک معاف فرمائے ایک درخواست ہے پورا مجمع سن رہا ہے اللہ بیٹھنے کو تمہاری اس قربانی کو اس دھیان سے سننے کو قبول فرمائے مجھے کہنے پر عمل کی تحریر دے آپ کو سننے پر عمل کی تحریر دے اس وقت میں پورے مجمع سے تقاضا ہے جو پہلے چار مہینے لگا چکے ہیں جو پہلے جن کی چار مہینے کی ترتیب بن چکی ہے اپنی مسجدوں سے اپنے حلقوں سے چار چار مہینے کی بنا کے آئے ہیں وہ بیٹھے رہے صرف اب تک جنہوں نے ارادہ نہیں کیا ہے مجھے اسی آدمی چاہیے اسی آدمی چاہیے اس مجمے سے جو یوں کہیں کہ ہم چار مہینے کے لیے تیار ہیں سب سے پہلے مائی کا لال کون ہے جو کھڑا ہوتا ہے اللہ کا شکر ہے کل بھی پرسوں بھی جہاں گئے وہاں کہیں مانگے اتنے مانگے اتنے مانگے ہر جگہ سے ملے آپ سے بڑی امیدیں ہیں اللہ کا شکر ہے علاقہ بہت ستسم ہے اور ہر طرح کا خوشحال ہے اللہ نے عمل کی کر کرتے ہوئے ہمت کر کے فرماؤ چار اچھا چار مہینے کے لیے کون تیار کوئی کھڑا ہوا کوئی کھڑا ہوا ابھی تک نہیں اچھی بات چہل کون کرتا ہے جو دروازہ کھلا رہے انشاءاللہ امید ہے نا امید ہم نہیں ہوتے یہی مجمع سب سے پہلے آپ نیت کرو انشاءاللہ شاء اللہ آدمی دینے ہیں نفر آپ نیت کر لو ان کہو ارے اتنی تو جان سے کہو یار تم تو ڈر رہے ہو کہ اللہ قبول کر لیں گے کہو انشاءاللہ شاء اللہ آدمی چار مہینے کے دینے ہیں ہاں اب پہل کون کرتا ہے جی ہاں، کھڑے رہیے بھائی مجھے تو نتا کم ہے یہ ساتھی گنیں گے کتنے ہوئے ایک ساتھی اللہ کی جان میں مال میں آل میں ایمان میں آبرو میں دنیا میں آخرت میں بہت برکتیں نصیب فرمائے اور یہ ساری دعائیں ان سب کے لیے جو کھڑے ہو کے اپنے آپ کو پیش کریں دوسرا کون جی کھڑے رہی ہو کھڑے رہیو وہیں کھڑے رہو اللہ بہت قبول فرمائے اور کون اور کون آتے رہو آتے رہو ایک ساتھ تین چار پانچ یہ ہے دوستی کا حق ادا کرنے اور پڑوسی کا حق ادا کرنے کا وقت ہمت کر کے کھڑے ہوتے رہے ہیں ہمارے پاس آتے رہیں کتنے آئے چوتھا کون پانچواں کون ہمت کر کے کھڑے ہو جاؤ ان شاء اللہ اسی مجمج اللہ دیں گے نہ میرے بس میں نہ تمہارے بس میں دل اللہ کے قبضے میں ہے ہدایت اللہ دیتے ہیں نبی والی محنت پر دیتے ہیں جو ہماری تمہاری سب کی مشترکہ ضرورت ہے ہدایت ہے تو سب کچھ ہے اس محنت کے لیے چار مہینے تو کہہ رہے ہیں چوتھا کون چوتھا کون مختلف مسجدوں آگے آ جاؤ بھائی ماشاء اللہ قبول فرمائے دیکھو عرفات کے لیے خاص گھڑی ہوتی ہے اس وقت میں اگر آدمی بے ہوشی کی حالت میں بھی احرام کی حالت میں گزر جاتا ہے تو اس کا حج ہو جاتا ہے وہ وقت نکلنے کے بعد جتنا الفاظ والے سارے ہوئے اکیلا توڑ رہے دوسرے سال تک تو بھی حج کا فرض ادا نہیں ہو اس وقت میں یہ مجمع کیا اللہ خوش ہو رہے ہوں گے ان کو دیکھ کر اور کیا دعائیں لگ رہی ہوں گی ہوں گی اس وقت میں یہ گھڑی ہے کل کو اس وقت میں کوئی نظر نہیں آئے گا اس گھڑی کی قیمت وصول کر لو اور بہت بہت دن ہو گئے بہت کھا لیا بہت پی لیا بہت مزے کر لیے اور بڑی چاہتیں پوری کر لی اللہ کی چاہت نبی ابھی ایک جماعت جاری کیا تھی میں کیا کیا تمہیں سناؤں ایک عرب صاحب مکے کی جماعت تھی ان پر رکھ کر کے جماعت بنائی فرانس جا رہی تھی این وقت پر انہوں نے ازر کر دیا کہ میں نہیں جا سکتا دوسرے ساتھی چلے گئے انہوں نے خواب دیکھا صاحب نے ہم نے کئی مرتبہ ان سے ملاقات ہوئی اللہ ان کی مقبول سے ہمارا انتقال ہو گیا انہوں نے دیکھا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حرام فرما رہے اور آپ کے سینے پر بہت بڑی چٹان پتھر رکھا ہو انہوں نے سوچا خواب میں کہ آپ کو تو بہت تکلیف ہو رہی ہوگی وہ اس پتھر کو ہٹانے کے لیے آگے بڑھے حضور نے فرمایا تم نہیں تم نہیں میرے سینے کا بوجھ تو وہ جماعت جو کل گئی اور پھر اس کے بعد جا کر کے وہ ملے میرے دوستوں ہر پیرو جمعرات کو جاتی ہے کارگزاری امت جہاں جا رہی ہے امت کا جوان امت کا مالدار امت کی دولت اس وقت میں نبی کے سینے میں اور نبی پاسم کے آنکھیں ٹھنڈی ہو آپ کی دعائیں ملیں ہمت کر کے کھڑے ہو جاؤ اور کون ہے پانچ ہو گئے اور بتاؤ بھائی سٹھا کام ہو جاؤ بھائی والے حضرت تھوڑا ساتھ دے تھوڑا بیٹھ جاؤ بھائی اللہ آپ کو جزائے کھیل دے آپ تھوڑا ساتھ دو آپ کے جمنے پر ان شاء اللہ سو آدمی ان شاء اللہ کھڑے ہو جائے اگر کوئی بیمار ہے بہت معذور ہے اس اگر اس کو جانا ضرور تو ذرا سی کر دے صرف اس سے ایک بیان ختم ہو گیا آپ سے تشکیل ہو رہی ہے ہمیں تو جانا نہیں ہے چلو نہ یہ اس کی یہ اس کی ناقدری ہے اور ناقدری پر اللہ بہت ناراض ہوتے ہیں جس طرح بیٹھے ہو میں تو تمہارے دیکھتے ہی میرا تو جی- اللہ اکبر کیسے کیسے اور صرف اللہ کی رسول کی محبت میں کھڑے ہو رہا چار چار مہینے کے لیے کتنے پانچ پانچ چھ سات آٹھ ایک ساتھ مسجدوں کے ساتھ ہی کھڑے ہو جاؤ زندگی میں کتنی مرتبہ نیت کرتی ہے آج اللہ کرے وہ قبول ہو جائے کھڑا ہو جاؤ اللہ بتاؤ بھائی ہمت کرو اللہ آسان کر دے گا انشاءاللہ میں تو مائل چھوڑتا نہیں ایک مطلب ہے بھوپال میں جمع کی البم کی نیت کرائی میں بھائی کتنے آدمی کے ساتھ میں نے کہا ستر کی نیت کرو اور مولوی صاحب یہاں سے تو یہ ساتھ نکل جاتا ڈیڑھ گھنٹہ صرف نیت کرانے میں لگا پھر اربوں کو بھیجا تصویریں ہوئی دس بیس پچاس اڑسٹھ پر آ کر جماعت رک گئی اڑسٹھ تک ارے بھائی دے دو بڈھا ہو گیا دے دعا کر لی ختم کر دیا کھانا کھا لیا نماز پڑھ لیٹ گئے ایک آدمی آیا مولی صاحب انہتر ستر اور یہ اوپر ایک اکہتر لے لو مجھے تم سے وہی امید ہے انشاءاللہ شاء دو گے اللہ دلوائیں گے اللہ دلوائیں گے فرماؤ ہمت کر کے یہ جان مال اسی کے لیے ہے بتاؤ بھائی ہمت کرو بھائی چھٹا کون تیار ہوتا ہے چھ سات آٹھ ہے دلوں میں ہے اگر آپ کے دل میں نہ ہوتا تو آپ یہاں نہ ہوتے آپ کو سب کو معلوم تھا کہ وہاں پر بیان کے بعد تشکیل ہوگی اور ہم نے پہلے بھی کہا تھا کہ چار مہینے مانگوں گا اس کو یاد رکھنا ہمت کر کے کھڑے ہو جاؤ اللہ نے ہر نعمت سے نواز رکھا ہے اس نعمت کی قدر یہی ہے خاص طور پر آج تک جن کے چار مہینے نہیں لگے ہیں چاہے بیس سال سے چلا دیتے ہوں وہ سب سے پہلے کھڑے ہوں کھڑے ہو جاؤ دل اللہ کے قبضے میں ہے اپنے لیے اللہ سے مانگو اللہ ہمارے دل کو اپنی طرف پھیر دے اس دل میں اللہ کو اپنے دین کی محبت عظمت اور نقد کھڑے ہونے کی دولت ڈال دے Thank you.